شریعت کی حکمتوں کے بارے میں یہ جو بات اور کتاب لکھی ہے اسے تجویز فرمایا ہے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے چار وجود بیان کیے اور شاہ اللہ کا اصل موضوع وہی ہے کہ شریعت کی حکومتیں کیا ہیں اور ان چاروں چیزوں کا جو اب حضرت بیان کر رہے ہیں تین چیزیں اس سے ایسی ہیں جن کا خالص سے تعلق ہے اس کا تعلق شریعت کی ان چیزوں سے نہیں ہے جو فقہ تبدیل کرتے ہیں شریعت کو اگر آپ تقسیم کریں تو ایک شعبہ ہے پورا جو مفسرین پر مشتمل ہے انہیں قرآن کریم کی تفسیر سے غرض ہے کہ قرآن نے یہ بات کیوں بیان کی کیسے بیان کی اس کی شرح کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے حدیث میں اس کی تفسیر کیا آئی ہے لغت کے اعتبار سے کیا آیا ہے امام راضی رحمت اللہ کو دیکھیں تو وہ فلسطیانہ تفسیر کرتے ہیں ابو دلسی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ سر اور ناف کے وقت پر زیادہ بحث کرتے ہیں ابن کثیر کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں تو مسلسل احادیث اس پہ لاتے ہیں اور یہ شیخ ہیں ابو سعود رحمت اللہ علیہ اور یہ آخری شیخ الاسلام سے ترکی آخری تو نہیں آخری تو خیر صاحب کوسی رحمۃ اللہ علیہ تھے دسویں صدی کے بہت بڑے مشاہد جو ترکی کے شیخ الاسلام تھے اور جب بیت اللہ کو ترکوں نے دسویں صدی میں بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مرتب کیا نے اور لکھوایا اور اللہ سے اجازت دی کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے تو پھر انہوں نے فتوا دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر اب ضروری ہے اور اس کے بعد پھر چار سو برس کے بعد اب جا کر شافاہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی تو ابو سعود رحمت اللہ علیہ بڑے قیمتی نقاط بیان کرتے ہیں نصرتی کو دیکھیں اس کا اپنا ایک طریقہ امام جمع رحمت رحمۃ اللہ بڑی مختصر عبارت لکھتے ہیں لیکن کمال کی بات لکھتا ہے گویا سب کچھ ایک فکرے میں بیان کر جاتا ہے نچوڑ بیان کرتا ہے اردو کی تقاثیر کو آپ دیکھتے ہیں اسی طرح اس کا اپنا اپنا پیٹرن ہے اپنا اپنا طریقہ ہے اردو میں قابل فکر تقاصیر تو خیر بھی آئی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان کی کل عمر دو ڈھائی سو سال ہے اور دو ڈھائی سو سال میں ابتدائی دور میں تفاصیل پر اتنا کام ہوئے ہی حضرت نے ترجمہ کر دیا قرآن کریم کا شادی قابل صاحب محبت سیزی رحمت اللہ علیہ نے اور کمال کا ترجمہ کیا ہے کاش کو لکھ جاتے یہ بھی کہ وہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں لکھا جس مقام پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کمال کا مقام ہے اور وہ سمجھ اس وقت آتا ہے جب آدمی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ سے یہ ترجمہ عربی میں کیسے کیا گیا تفاصیر پچھلے پچاس برس میں لکھی گئی لیکن یہ کہ وہ اس معیار کی ہوں جس معیار میں عربی میں تفافر ملتی ہیں ایسے نہیں ہیں آہستہ آہستہ زبان کھپ رہی ہے ختم ہو رہی ہے اور جو اصل کام جو کرنے کے ہیں اب تک ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر ابھی تک انگلش میں آئی نہیں کیونکہ اردو اللہ ہی جانتا ہے کیا اس کا مستقبل ہوگا رہے گی بھی یا نہیں رہے گی لیکن اس دور کی زبان انگلش اور انگلش میں کوئی ایسی تفسیر آئی ہو جو بیس پچیس بڑی جلدوں پہ مشتمل ہو تفصیل واقعی بیان کی گئی ہو اور اس میں پتہ چلے کہ قرآن نے کیا کہا ہے ابھی تک دنیا میں ناپید ہے مسلمانوں کو انگریزوں سے سے ڈھائی سو سال واسطہ ہے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا حتیٰ حتہ پاس نے پہلی مرتبہ انگلش کا قرآن کریم میں ترجمہ کیا جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے کیا بہت سی غلطیاں کی لیکن مسلمانوں کو توفیق نہ ہوئی اتنا لکھنے پڑھنے کی کہ کوئی آدمی اپنی زندگی اس کے لیے وقت کر دیتا کہ میں یہ ایک کام کر سکوں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہوئے اور جو ان کی اولادیں ہیں اور جو مسلمان امریکہ یورپ وغیرہ وغیرہ میں رہ رہے ہیں ان کی جو اگلی نسل ہے ساری کی ساری وہ اردو کو نبے فیصد نہیں جانتی انگلش کو جانتی ہے انگلش میں ہی باتیں کرتے ہیں ماں باپ گھر میں ہزار کہیں کہ اردو بولو وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا بچہ ہے نا وہ وہیں کی زبان بولے گا اور ان کو پڑھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ خدا کی کتاب میں کیا ہے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں یہ اس لیے ارد کر رہا ہوں کہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور دعوے ہمارے بہت بلند و ہوتے ہیں بنیادی کام نہیں کیا ہوا اور کافی سارے کام ان سے کرا دو اسی طرح دوسرا شعبہ جو ہے محدثین کا ہے کام کرتے ہیں اب اس کی تفصیل میں کیا جانا خیر فکا اپنا کام کرتے ہیں فکہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے یہ حرام ہے مکرو ہے مستحد ہے کچھ ہے یہ ان کی اپنی فیلڈ ہے اور یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں مفسرین اور محدثین دونوں کے دونوں انہی کے ہوتے ہیں محدثین فتوا دیتے ہیں رسا اوقات اور فقیر کے بعد سے فتوا پہنچتا ہے وہ رد کر دیتا ہے کہتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے مگر ہم اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر کے متعلق یہ بات پہلے گزر چکی اس کی بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں فرمایا کوئی سودا نہ کرنا جب تک یہ چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے موہوم ہے جی پتہ نہیں آتی یا نہیں آتی بیانہ لے لیا اور وہ چیز ہی نہیں آئی پیسے اس کے دب کے کتنا یہ تجارت سے نہ اور دوسری طرف اگر یہ بیانہ نہیں لیتا اور چیز منگا لیتا ہے گاہک بھاگ جاتا ہے اینڈ موقع پہ وہ صحیح ہے کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں رہے اس وقت دیا جا رہا جب میں نے آرڈر دیا تھا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب کیا کرنا ہے یہ حدیث میں آئیں گے اس کی ممانعت لیکن فکاہ کے یہاں جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے اس کی تعبیر کی توجہ کی انہوں نے کہا یوں اس طرح یہ چیز جائز ہے ہمارے زمانے میں بیانے پہ کام کرنا یہ جائز ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ فتوا دیتے رہے ناجائز کا جب خراسان پہنچے اور لوگوں کا تعامل دیکھا تو لوگ کیسے مل سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ جائز تو احادیث اور تفاصیل جب کیا پہنچتی ہیں تو پھر سے شان پڑھ کر لیتے ہیں یہ اس کا شعبہ ہو ایک چوتھا شعبہ روحانیت کا اس روحانیت کے شعبے میں بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جس پہ محتاط کہاں چپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس شخص کے اپنے آوان ہیں حالات ہیں پیش آئے ہوں گے خوف ہے کوئی چیز ہے پیش نہیں ہوگی ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی اس لیے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ صوفیہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے اس کے کہاں جا کر جب فتوے کی زد میں آتی ہے تو وہ کچھ چیز اور ہو جاتی ہے مگر جامع لوگ جو ہوا کرتے ہیں امت میں جن لوگوں کو اللہ نے واقعی امامت کا مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا تھا وہ ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے ایک آدمی ہے اس کو ایک کوئی کہتا ہے یہ میرے چچا ہے دوسرا کہتا ہے ماموں ہے تیسرے کہتا ہے والد ہے چوتھا کچھ اور رشتہ بیان کرتا ہے تو سب سچی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی آدمی میں رشتوں کی مختلف جہتیں جب ثابت ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے اسی طرح یہ جا رہی ہے اللہ نے حضرت کو عنایت فرمائے کہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ کو بڑی سے بڑی چیز اگر آپ ان کے روم کا مطالعہ کریں تو جس پہ وہ کہا اور جس پہ محدثین اور مفسرین سیکھ پا ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا جملہ ہے خیال کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی کی کیفیت ہے کہ اس کو پیش آئی ہوگی یہ چیز ہوئی ہوگی یہاں انہوں نے چار چیزیں ذکر کی اور ان میں سے تین کا تعلق خالص مہالیت سے انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہ میں ایک دن اسد کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی وہ غشیت نی من پوکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اوپر سے مجھے ڈھانپ دیا اور ایسے کہ ایسے محسوس ہوا جسے کپڑا اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے اور مفتی اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی دل بل کل حال اس حالت میں یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی کہ اشارت بیان یہ ایک خاص یہ ایک اشارہ ہے کہ میں دین کا ایک خاص طریقے سے بیان کروں وہ جب تو ان کا وہی صدری نہیں اور اسی طرح میں نے کیا دیکھا کہ اپنے سینے میں نور میرے بھر گیا لم یزل لمبے ہو لاگین اور وہ نور پھر لمحہ لمحہ بڑھتا چلا گیا سچے خواب میں یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ آدمی جب سچائی پہ مشتمل چیزیں دیکھتا ہے تو وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ عملی زندگی میں پیش بھی آنے لگتی ہیں اور وہ بڑھ بھی جاتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے اپنے کشف کا ذکر کیا کہ میں بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ انکار کیا جا سکے اس کا انکار وہ خود ہی کر سکتا ہے یا تو وہ چاہیے اس نے پڑھا نہیں ہے اتنا اور یا وہ انسان ضد میں آ گیا ہے بس اس کے انکار کرتا ہے وغیرہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ظاہر ہونا اور کسی آدمی کو کچھ بتا دینا کچھ کہہ دینا یہ بار بار ہوا ہے ہر سدی میں آپ کو ایسے آدمی مل جائیں گے جن کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ جھوٹ بولتے بولتے کیونکہ اگر وہ ہوتے تو اللہ ان کے علوم کو اور ان کی چیزوں کو نہ آگے چلنے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ اور کلیا کے خواب کا بیان کیا اور وہی قاعدہ اور کلیا کشت کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ملا دینا خواب کی برکت کو ظاہر کر دیتا ہے مت بولے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے تعبیر جب چاہیے ہوتی ہے تو اس کو بیائی نہیں اپنی طرف سے اگر گا یہ سوچ کے کہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے تو چاہے وہ آزاد کی بات تھی لیکن اس دودھ میں اس نے نیم ڈال دی یہ دودھ پھٹ جائے گا خراب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح خواب میں اور کشف میں اپنے پاس کسی چیز کو ملا دینا وہ جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عطل سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے شاہ کشف میں دیکھی خواب اور کشف ایسی چیزیں ہوتی اور یہ روحانیت ہے ایسی چیز ہے جس کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اور اس کا انکار کرنا یہ خام خاصی باتیں ہیں لوگوں کو ایک تو فی نفس ہی یہ مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ ہم کے ساتھ اور ہے پہلے مسئلے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں ایک یہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ گئی اس نے خواب میں کیسے دیکھ لیا ارے بھائی یہ اللہ کے زمانے سے ہی چل رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود خواب نے ایسے آپ نے فرمایا میں نے دجال کو دیکھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا سچی بات آپ نے اشار فرما دی اور دجال کے متعلق سے ہی احادیث میں آتا ہے کہ غیر اللہ میں نہیں جا سکے گا مقاب کرنا رمین شریفین میں نہیں جا سکے گا جن آپ نے دیکھا ہے اب اس کی کیا تعبیر ہے دجال پہلے کسی زمانے میں گیا تھا اور اس نے طواف کیا تھا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی بخاری شریف میں آیا ہے تو آپ سے فرمایا ایک آدمی طواف کر رہا تھا الفاظ تو کافی زیادہ ہیں اس کا خلاصہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا دو آدمیوں دو رشتوں کے کندھوں پہ اس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ صلاح السلام ہے پھر ایک اور کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو ان کا یہ ہے یہ خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی تعبیر وہ کہتے ہیں یا تو پہلے زمانے میں کبھی نے کیا ہے وہ چیز دکھاتی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں امت کے اکثر لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں گے ان کی اخلاقی حالت درست نہیں ہوگی ان کی اخلاقیات میں دجل اور فریب شامل ہوگا تو یہ دکھایا گیا کہ اس امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ یہاں آیا کریں گے یہ ایک خواب تھا اس کتاب اسی طرح روز صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ جہاز کو جنت میں ڈوبنا اب یہ خواب ہے اور جس دن ابو جہل کے بیٹے حضرت کرما رضی اللہ اسلام قبول کیا آپ نے یہ ہے میرے خواب کی تعبیر حضرت ثابت بن قیس بن تھے رضی اللہ عنہ ان کے حالات آپ دیکھ لیں رجال کی کتابوں میں اسد الغافہ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں باقی کتابوں میں بھی دیکھ لیں وہاں یہ آیا ہے ان کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے کہا آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی ہے یہ بکر کیا ہی اچھے آدمی ہے یہ عمر کیا اچھے آدمی ہے عثمان کیا اچھے آدمی ہیں بن چلا اور آپ نے کتنی خوبیوں کا مالک ہے یہ صاحب ابن خیر صاحب ابن خیر تو اللہ جنگ جماعہ میں شریک جب کافروں کا حملہ پہلا ہوا تو بہت زیادہ سامنے بھی عرب ہی تھے لڑنے والے اور انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے بکھیر دی بن قید رضی اللہ نے کہا تو صلی اللہ صلی اللہ کے کیا کہ کافروں کے مقابلے میں کیوں پیچھے آ جائیں اور اللہ میں بیزار ہوں ان سے جنہوں نے حملہ کیا اور ان سے بھی بیزار ہوں خدایا جو پیچھے ہٹ گئے اور پھر وہ آگے بڑھے اور وہ ریکور صحابی رضی اللہ سے لڑتے رہے شہادت شہادت کے بعد ان کی ذرا کی بڑی قیمتی لوہے کی جو پہنی ہوئی تھی ایک آدمی نے اٹھائی اور لے گئے تو ان کے حالات میں یہ مل جائے گا لکھا ہوا ہر جگہ ملے گا تقریباً جہاں بھی تصویر تھے حالات ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ اور تھے یا تھے رحمت اللہ علیہ نے خواب کیا اور انہوں نے کہا تو دیکھو میری شہادت ہو گئی اور میں تو اپنے مقام پہ یعنی مرادی کہ جنت میں پہنچ گیا میری جو اتنی قیمتی ذرا تھی نا یہ ایک آدمی نے اٹھا ہے تو میں تمہیں پتا بھی بتا دیتا ہوں یہ آدمی ایسا ایسا فوجی ہے شہر سے دور فلاں جگہ پر رہتا ہے اور جب تم اس کے گھر جاؤ گے نا لینے کے لیے تو میں بتاتا ہوں اس نے کہاں رکھی ہے اس نے وہ چھپا لیا اور اس طرح ہے کہ گھوڑا اس کا چل رہا ہے بڑی لمبی رسی اس نے گھوڑے کی ڈالی بھی ہے کہ چڑھتا ہے شہر سے باہر کھلا علاقہ ہے اور ایک اس نے رکھی ہے میری ذرا اور اس کے اوپر گھنٹیا رکھتی ہے اور اس کے نیچے تو ایک کام تو یہ کرنا کہ وہ نکلوا لینا اور پھر فرمانے کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی شیطان کی طرف سے خواب ہے میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں یہ کرنا جاؤ امید کے پاس اور انہیں کہو خالد رضی اللہ عنہ سے جو میری زراعت کروا رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ جب جاؤ تو حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت وقت رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا کہ میں نے اپنے فلاں فلاں فلاں غلام کو آزاد کیا اور تیسری بات یہ کہنا ان سے کہ میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے اور میری وصیت کو نافذ کریں اور میرا قرض میرے باپ میں سے ادا کریں یہ صاحب گئے خواب تھا اٹھے تو حیران ہوئے اور جا کے قابل رضی اللہ کو کہا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے خواب انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا وہ آدمی گیا گیا اور اس اس نے جا کے سے ذرا کا پوچھا پھر اندر چلا جس جگہ کو ہم نے بتایا تھا ٹھیک جا کر اس نے ہنڈیا کو اٹھایا اس کے نیچے وہ چیز رکھی ہوئی تھی اس نے کہا یہی وہ چیز ہے جو خواب نے خالد رضی اللہ کے پاس لے آئے حضرت رضی اللہ کے پاس یہ سرد کر زیرنا غلاموں کو آزاد کر دیا اور قرض دینا تھا بدایا فرمایا ثابت نے آپ کا قرض دینا تھا آپ انہوں نے کہا ہاں جی تو فرمایا یہ لو اس کی طرف سے پیسے کوئی شاید وصیت نافذ نہیں کی گئی کسی وفات شدہ آدمی کی خواب کی بنیاد پر سوائے حضرت ثابت رضی اللہ حضرت الوکر سے اللہ خصوصیت کو نافذ فرمایا تو اگر یہ چیزیں روحانیت کی ایسے ہی ہیں کوئی مطلب ان کی اصل نہیں ہے صحابہ کرام کیا کرتے یہ چیزیں ہوتی ہیں بعد کے دور میں دیکھ لیں یہ تبرانی ہے اور یہ یہ یہ پہلی بات ہے جو آپ سے رکھتی دوسری بات اصل میں جو کانٹے کی ہے نا سمجھنے کی ان تمام واقعات میں جو سوئی آخر اٹکتی ہے جس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے خود بات کریں گے وہ ہے مسئلہ استمداد کا استعانت کا کہ اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنی ہے غیر ساری حکومت میں جو اختلاف کی جڑ پڑی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایک طبقے نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کی نظرات سے مدد مانگنی جائز ہے ہر وقت روحوں سے اور سے السلام سے اور ایک طبقے نے یہ کہا کہ مدد مانگنی جائز نہیں بس یہاں پر آ کر پیش پڑ گیا اور چکی کی امت جو تھی مختلف حصوں میں بٹ دیکھو اصول کی بات یہ ہے کہ امت میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست نہ کی ہو وفات کے وقت بڑی موٹا بات پہلے دور سے لے کے اب تک یہ جتنے شعرا گزرے ہیں نا ہر ایک نے ایسی نعتیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ اللہ کے رسول آپ یہ کر دیں آپ مہربانی کریں آپ ایسے کرتے شیخ الاسلام ابن حضر کلانی رحمت اللہ علیہ کی جو اب چھپا ہے ان کا دیوان بیسوں اشعار ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے کہ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں حضرت قاسم نانوتنی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے حضرت حاضی اللہ بچہ صاحب معاذ مفتی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے ہر جگہ رہے جو حضرات اپنے آپ کو توحید کا زیادہ داعی سمجھتے اور کہتے ہیں یعنی اہل حدیث حضرات ان کے بڑوں میں بھی گئی ہے انہوں نے بھی ایسے اشعار لکھے یہاں تک کہ نواب صدیق حسن خان اور مولانا صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ میں بحث مباحث سے ہوتے رہے ہیں ان چیزوں پہ راشد ان کی کتاب ہے حوالے ہی پڑھے تمنا ہے کہ کہیں یہ کتاب پڑھنے کو ملے لیکن ملتی نہیں ہے یہ کتاب اس کے حوالے پڑھیں اس کے باوجود صدیق حسن خان کو دیکھو ان لوگوں کو اپنی نظروں میں کیا کہتے ہیں ابن قیم مدد کا شوقان مدد ابن قیم خدا کے لیے میری مدد کیجیے شوقان کے قابلی احمد اللہ کے بڑے آدمی تھے میری مدد کیجیے اور اس چیز کا واسطہ دیتی کون سا ایسا طبقہ ہے حکومت میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشریف چار طبقے زیادہ پائے جاتے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جس کے بڑوں نے اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد سامان نہیں گڑبڑ کرنی چاہیے علمی چیزیں ہم جو کچھ بھی گئے کل آپ لوگ جا کر جب کتابوں میں پڑھیں گے یا فرض کر لیجیے یہ بات آج سے بیس سال بعد کوئی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ یار مولوی صاحب نے ہمیں ایسی بے وقوف بنائے رکھتا ہوں کہ بڑے تو یہ کہتے تھے مدد اللہ مانگ کچھ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصیدہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں انہوں نے مدد نہیں مانگی یہ وہاں اس میں شہید رحمۃ اللہ کے دادا ہی تو تھے سب نے یہ لکھا اس سے انکار ممکن نہیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدد کس نظریے کے تحت مانگی گئی ہے اگر تو نظریہ یہ ہے کہ جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کیوں نہ ہو اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے میں بات کر لوں وہ اسے ہزاروں میل کے فاصلے میں اپنی قبر میں سن رہے ہیں وہ یہ اللہ غائب ہیں اور یہاں سے سن رہے ہیں میری بات کو یہ کفر ہے یہ شرک ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو سنتی ہے براہ رات کو سن رہے ہیں کیسے ممکن ہے یا تو آپ کے فرشتے پہنچاتے ہیں بات کو ٹھیک فرشتہ اس میسج کو لے گئے یا یہ کہیں کہ انہیں کش ہوا کہ اس وقت کوئی آدمی میرے متعلق یہ ذکر کرتا ہے پھر بھی یا کہیں کہ انہیں اللہ نے الحام کر دیا ذکر یا کہیں کہ قبر قبر مبارک پہ جا کر حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کوئی درخواست کی کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کے کچھ کہا اور میرا نظریہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے میری بات سنی ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو درست ہو سکتی ہیں ہم اسے کوئی پروشت نہیں کہہ سکتے لیکن اگر نظریہ یہ ہو کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول میری مدد کر دیں آپ مجھے پناہ دے دیں میری رہائی کے لیے کچھ کوشش کر دیں اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ خود براہ راست سے سن رہے ہیں اور دوسری چیز وہ مدد کو آ جائے اور مدد کو پہنچ جائیں یہ بھی طرح یہ نہیں ہوا یہاں پر پہنچ کے بس اختلاف ہے کیا ابن قیم نے ابن حجر نے ہمارے بزرگوں نے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظریے سے پکارا ہے کہ وہ آئیں گے اور مدد کریں گے اور درمیان کوئی واسطہ نہیں یہ نہیں ہوا بات تو عقیدے پہ آ جاتی ہے کہ اس عقیدے کے تحت ایک ہے محبت اس عقیدے کے تحت نہیں پکارا تو انہوں نے کیوں پکارا ہم کہتے ہیں محبت ہے شوق ہے تعلق ہے اور اس محبت اور شوق میں ایسے الفاظ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے حال کو دیکھیں میری طرف توجہ فرمائیں یہ نہ شرک ہے نہ کفر ہے حتیٰ کہ جسم بھی نہیں یہ اس وقت گمراہی ہوگی جب کوئی آدمی عقیدے اس کے پیچھے خراب ہوگا عقیدہ اگر خراب نہیں ہے اور کوئی شوق اور محبت سے کہتا ہے فکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر وہ تفصیل کر لیتے کہتے ہیں عوام کے سامنے نہ ہو تم کس چیز کو سمجھاتے پھرو گے کہ میرا پیدا ہے یا نہیں ہے اور تنہائی میں اگر کوئی کہتا ہے تو اسے کہنے تو وہ اپنی شوق اور محبت سے کہہ رہا پر یہ شوق اور محبت ہر آدمی میں پایا جاتا یہ بات سمجھ میں آئے گی اس کو جس کو کسی سے محبت ہوئی ہو پتا نہیں کیسے پتھر دل لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں کسی سے محبت ہی نہ ہو کبھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے شہر سے محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے بیوی سے ہوتی ہے بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا آپ کو چاہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا تو دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتے کاش وہ دیکھتے کہ آج مجھے اللہ نے کس مقام پہ پہنچا دیا کاش ماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ اس کی دعاؤں سے آدمی کتنا اچھا ہوتا ہے کاش نہ آدمی زندہ ہوتا تم نے میں بتاتا کہ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی مجھے ملی ہے یہ جو چیز ہے نا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی کتنے ہی حالات میں آپ پڑھیں گے کہ فوج دوڑ رہی تھی بھاگ رہی تھی مسلمان پتا کر رہے تھے قلعے کو اور کسی نے پوچھا آپ تو آپ تو امیر ہیں سردار ہیں آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا تمنا یہ میرے دل میں تھی کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا اور وہ دیکھتے کہ ہم نے اس قلعے کو پتہ کیا تو کتنے خوش ہوتے کہ مسلمانوں کو کتنی بڑی کامیابی ملی یہ ہے وہ شوق اور محبت اگر بنیاد یہ ہے تو یہ کفر نہیں ہو سکتا اگر بنیاد وہ ہے تو وہ کفر ہے بس اتنی سی بات جس پہ سب لوگ جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے پکارا اس نے پکارا اس نے پکارا اس کا عقیدہ کیا تھا یہ تو دیکھو عقیدہ اگر ٹھیک تھا تو یہ شوق اور محبت کی باتیں تھیں اور یہ ہوتا ہے عبد اللہ رحمۃ اللہ خود بھی لکھا تو ایک چیز تو یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ اس کو دیکھنا آنا بالکل ٹھیک اور دوسری چیز یہ کہ جنہوں نے پکارا ہے وہ کیوں پکارا اس کی ایک اور مثال ہیں یہ بہت بڑے محدود ہیں تبرانی تبرانی نے حدیث میں تین کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں اب چھپ رہی ہیں کچھ حصہ اس کا نہیں مل رہا ایک کتاب کا مگر یہ کہ بہت بڑے محدثین میں سے رائے اللہ اپنے زمانے کے امام وہ کہتے تھے خود اپنے حالات میں انہوں نے سکھا کہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں پر ہم لوگ پڑھتے تھے کماتے تو تھے نہیں اور اتنا برا حال ہو گیا پاکے سے دوستوں نے کہا کہ آج بس مر جائیں تو ہم میں چلے گئے اور ہم نے کہا بس بیٹھو مرنے کے لیے دیکھو کیا ہوتا ہے تو ایک اٹھا اس نے جا کے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے عرض کیا قبر مبارک پہ کہ اللہ کے رسول آپ کچھ ہماری بھی ہمارا خیال کریں بھوک ہے بہت سی کہہ کے بہت کہتے ہیں ہم لیٹے ہوئے تھے ایک سید ادبی تھے وہ آئے انہوں نے دروازہ کٹ پٹایا جہاں سجرے میں تھے اور ہم نے کہا کہ یہ اور پھر کہنے لگے کہ وہ نوکر میرے لائے یہ کھانا ہم نے کھانا بھی کھا بہت کیا تھا ہمارا کیا صحیح واپس بھی لے کے جائیں گے تو ٹھہریں گے تو انہوں نے کہا یہ سب تم رکھو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ بات فرمائی مجھ سے کہ جہاں ان کی خبر لے وہ میری حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں مر جائیں گے پوچھتے تو میں اس کی آیا ہوں یہ خود شاہ ولی رحمۃ اللہ اپنے ہی متعلق لکھے گا عبدالرسمین دیکھو بھائی پڑھو جا کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے شدید بھوک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک پہ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول بھوک مجھے بہت شدید لگ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب عرض کیا تو میں جا کے لیٹ گیا پھر ایک آدمی آیا اور دودھ سے بھرا ہوا ڈول لایا اور اس نے مجھے پلایا اور اس سے کہا کہ یہ لوگ پیو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ موت ہے یہ مدد مانگنا کس طریقے میں ہوتا ہے دیکھو جہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے نا اللہ مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے روحوں کے ذریعے سے فرشتے کو روح کو اس صورت میں بھیجتا ہے جس صورت سے آدمی مانوس ہوتا ہے فرشتہ کا اصل صورت میں سامنے آ جائے کہیں خوف نہیں آ جائے تو بندہ ممکن ہے ڈر جائے خوف میں خدا فرشتے کو بھیجتا ہے کس صورت میں شہر کی صورت میں جس کے متعلق اس کے دل میں عقیدت ہوتی ہے نا اس کی صورت میں اللہ فرشتہ کو بھیج دیتا ہے کبھی کبھی روحوں کو بھی بھیج دیتا ہے جاہل آدمی آپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے شہر کو کہا تھا پکارا تھا تو وہ میری مدد کو آ گئے انہیں پتا بھی نہیں گئی وہ اس دنیا سے چلے گئے یہ کیوں قیدا خراب کر رہا ہے وہ تو فرشتہ تھا اشا کی طرف سے کوئی چیز تھی اور وہ آئی اور اس نے خواب میں آ کے کہا کہ یہ کر لو یہ کر لو یا میں تمہاری مدد کو آئی ہوں کبھی کبھی فرشتے آنے میں بیداری میں مل جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے شیخ آئے انہوں نے یہ کام کر دیا شیخ کو کیا پتا ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کی روح اجازت ہوگی اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہوگا اجازت دے دی ہوگی کہ جاؤ کہ یہ کام کرو فرشتے کو بھیج دیا ہوگا لیکن اسی شکل میں بھیجا ہوگا تو بات ساری عقیدے پہ آ جاتی ہے کہ اس عقیدے کے تحت لوگ یہ کام کرتے اس لیے اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو بہت سی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں کہ آخر اللہ کے اچھے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے ناجائز ہے حضور صلی اللہ کی روح آئی تھی اس نے مدد کر دی تھی کیا کر دیا تھا یہ ساری باتیں شوق اور محبت اور ان چیزوں پہ مبنی ہیں فکہ کے یہاں جب یہ بات جائے گی تو فکہ سختی سے کس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خبردار کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ چیزیں لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے شدہ رحمت اللہ دوسری چیز کہتے ہیں کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا میرے سینے میں وہ نور بڑھتا چلا گیا اور یہ ہوا کرتا ہے خدا کی طرف سے کسی کام کا ارادہ جب اللہ کر لے تو وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنی مرضی کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کو تباہ کرے اللہ نے کہا بس نہ علیہ عبادت اللہ نہ علی بات شدید ہم نے ایک ایسی قوم کو اس پہ نافذ کر دیا جو بڑے طاقتور جنگی دیا ایران والوں اور ایرانیوں نے وہ یہودیوں کو مارا وہ مارا کہ برکت نکال کے رکھ دیا انہوں نے اتنی زبردست دوائی پھیلائی اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے بھیج دی خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے فرشتوں کو انسانوں کو ہوا کو پانی کو مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے لیے اس نے تو مجھے انداز کے کتنے لشکر ہیں کام کو پورا کرنے کے لیے تم بالکل نہیں جانتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں سے کیا کیا کام کرا دیتے اور ایسے کام کراتا ہے کہ انسان سوچے تو عقل ٹھکانے آ جائے ایک مثال اس کی دیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اگر پتہ چل جاتا پھر عام کو تو فوجی تو پھر رہتے نا مارنے کے لیے بچوں کو تو وہ آتے تحقیق کرتے بچہ ہوا ہے نہیں ہوا کہاں ہے اس کو قتل کرنا ہے ممکن ہے کسی کے دل میں تھا ساتا امکان تو ہے کہ بچے کو لے جاتا بجائے قتل کرنے کے پھینک دیتا وہ زندگی بچ جاتی کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا اللہ نے بھی عجیب کام کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پانی میں ڈال یقینی موت ہے جہاں پہ یقینی موت ہے وہ کے پھر شاید بھی سوچتے پانی نے کیا سوچنا تھا یقینی طور پہ جہاں موت تھی اللہ نے فرمان کے پانی میں بہا دو اور ہمارا ذمہ میں جائے دور دور میں سلیم ہم اسے رسول بنائیں گے اور دور ہوئی ہے ہم تمہاری طرف لے کے آئیں گے اس بچے کو اور جو ماں تھی اس کا کیا حال ہے اللہ نے فرمایا اگر ہم اس کی ماں کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے اسے باندھ نہ دیتے صبر نہ ہٹا کر دیتے تو سارا مسئلہ کھول دیتے ماں تو ماں ہوتی اتنی بے قراری کی ماں جیتے جاگتے اپنے بچے کو پانی میں پھینک دی موت یقینی ہے اللہ نے جب کام کرنے ہوتے ہیں تو کہتا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے ایسے کرو اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی ہوا کرتے اس لیے قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی حکمتیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ سمجھتے چکے نہیں ہیں اس لیے وہ لوگ اس میں میدان میں چلتے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نور بڑھتا اللہ نے اپنے کام کو پورا کرنا تھا لکھا تھا دوسری چیز اللہ نے ربی بعد زمان ایک مدت کے بعد خدا نے مجھے الہام کیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ من قلم العلی اوپر جو قلم چل رہا ہے تقدیر کا اس نے یہ طے کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مجھے کسی کام کے لیے اٹھائیں گے وہاں وہ اشرف دل ارض بنور رکھ اور بل آخر یہ زمین خدا کے نور سے بھرپور ہو جائے گی ون اثر دل ادوا مغربہ اور سورج کے ڈوبتے ہوئے اس کی کتنے پلٹ پڑیں گی پلٹ جائیں گی وہ ان شریعت المصطفی اشرکت زمانہ اور اس زمانے میں خدا کی شرکت چمکے گی ادا کے برحان اور دلیل کی صورت میں شریعت سامنے آئی خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب کو یہ الہام ہوا کہ دیکھو ہم اب جو دین کو غالب کریں گے دلائل کے ذریعے سے غالب کریں گے دیکھو بھائی ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ایک زمانہ تھا جس کی زبان یہ تھی کہ لوگوں کو معجزات کرامات اور یہ اللہ کے واقعات سناؤ واہ واہ ہو گئی زبان اللہ لوگ تین دکھائیں گے بس ٹھیک مجھتا نے کہہ دیا لوگوں نے سن ایک زمانہ ایسا آیا گزرا جتنی نے یہ سب چیزیں نہیں کی اور فتوا تھا شیخ الاسلام نے دیا مفتی نے دیا قاضی نے دیا لوگ اس کے بابان تھے لوگ کہتے فتوا بالکل درست اس کے خلاف نہیں کیا جا رہا دور لوگ چیلنج بھی کرتے تھے بحث بھی کرتے تھے کہ اس کے پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو علم اور جرت اتنی زیادہ تھی کہ مومین سے لوگ جا کر بحث کرتے تھے اور کہتے حضرت یہ جو فتوا آپ نے دیا ہے یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے آپ کیسے یہ فتوا دے سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ جیسا انسان انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ اختاب عمر و اختابت عمرہ اور سچ بات صحیح بات کہتی ہے عمر سے خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہوئی قرآن سمجھنے میں یہ بات کرنے حضرت عمر رضی اللہ نے اگرچہ وہ اعتراف اپنی کثر نفسی سے کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یہ اور سچ کہتے بات کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ایک جمعے کے خطبے میں اشار فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حق میں بہت زیادہ عورتیں مانگنے لگی ہیں تو میں اس پہ پابندی لگا دوں کہ اتنے حق میں سے زیادہ نہیں ادا کیا جائے ایک عورت اور اس نے کہا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم اپنی بیویوں کو ایک خزانہ ادا کرتے ہو شادی کے وقت تو خزانے کی تو کوئی قید نہیں ہوتی میرے کیسے قید بتا سکتے ہیں تو اور سچ کہتے ہیں خزانے کی کوئی قید نہیں ہوتی یہ سب علمی دور کی باتیں تھیں ایک زبان ہے آج کی جس میں ہم جی رہے ہیں اسلام کے پاس اب وہ زبان نہیں اب ہے زبان دلائی کی اب ہے زبان لوگوں کو ذہنی طور پر مطمئن کرنے کی اب ہمارے دور میں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شریعت کا سکتا یہ یہ اس آدمی کے لیے زبان ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ کے دین کا مجھے فتوا کردار ہے آپ پہ اعتماد ہے مفتی پہ اعتماد ہے بس یہی مسئلہ ہوگا عمومی طور پر لوگوں کے دلوں میں سے دین کی وہ قدر و منزلیں اٹھ گئی ہے تو بچہ بھی کہتا ہے یہ بات کیوں ہے ایسے کیوں ہے مجھے سمجھائیں یہ وہ زبان جو شاپر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ عام ہوگی اللہ کی زمین اس نور سے بھرے گی اور ایک وقت آئے گا اللہ نے الحام کیا کہ تو اوپر کے قلم میں یہ لکھا ہے تقدیر نے کہ لوگوں میں یہ چیزیں پھیلیں اور یہ بڑی بڑی ضروری چیز ہے کہ شریعت پر لوگ غور کریں اور وہ زبان میں بات کریں جس زبان کو اللہ نے نازل کی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں گی یہ گزشتہ اتوار ہے نا آج کل پرسوں کی پرسوں کی بات ہے شاید کل کی ہم لاہور گئے تو وہاں پہ جس سلسلے میں بھی گئے تھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی انہیں عیسائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کی بات ہو رہی تھی خود انہوں نے شروع کی ہمیں جب معلوم ہوا کہ یہ یسانیت ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی نہ کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے کہا ہندی قرآن کو مانتے ہیں لیکن دین جو ہے اسلام اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم سے ثابت نہیں ہو سکتی میں نے کہا دیکھو قرآن بحث کرتا ہے اصول پہ اور اگر آپ قرآن کریم کو مانیں گے اصولی مباحث میں تو پرواز کی بات ہے وہ ہم ہوتی چلی جائیں گے اور قرآن متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان حاضل قرآن والا بنی اسرائیل یہ قرآن بنی اسرائیل کے آپس کے اختلافات جو ہیں انہیں طے کرنے کے لیے آیا اس قرآن کا ایک مقصد یہ بھی اور اللہ کو پتا تھا کہ عیسائیت اور یہودیت قیامت تک مذاہب رہیں گے آخری دور تک رسی علیہ اللہ کے آنے تک تو اس لیے اللہ نے قرآن کو بیچے مہین کس وی ہے تو انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ چیز ہے اسلام میں یہ لمبی بات تھی ہم نے کہا آپ یہ بتائیے آخر سے نتیجہ کیا نکلنا ہے کس چیز کو آپ اتھارٹی مانتے ہیں کہنے کے لیے آپ کا مقصد ہے قرآن سے اتھارٹی مانا جو نے کہا یہی کہتے ہیں کہنے کے قرآن ہر مسئلے پہ تو بحث نہیں کرتا اب قرآن یہ تو نہیں بیان کرتا کہ پچیس دسمبر سیلیبریٹ کرنی چاہیے یا میں نے کہا کہ قرآن بیان کرے تو آپ مانیں گے کہنے کے ہاں ماننا چاہیے جب قرآن نے کہا قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی پیدائش یہ نہیں ہے تو اتنی بات تو ہے تو قرآن پڑھا ہوا ہے علیہ صلاح السلام کے متعلق کتنی باتیں میں نے کہیں اسے جی، یہ پلان خدمت میں آئی ہے بالکل میں نے اسے پڑھا تو میں نے کہا قرآن یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی پیدائش پچیس دسمبر کی یہ بات نہیں ہے تو یہ قومی تہوار ہے لوگ مناتے ہیں بس ٹھیک ہے باقی اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو وہ سب چونک ہے کہ قرآن نے کہا میں نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کہا کہ حضری لے کے نسلہ مریم بولی اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ پھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی عورت ہوئی دنیا میں تھی اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا پناہ دن کا کیا ہم نے آواز دی ہمارے رشتے تھے اور اسے کہا کہ سارے بابوں کے ساتھ کہ یہ درخت کھلاؤ پکی ہوئی کھجورے تم پہ رتبن جلیا رتبن جلیا کا مطلب تازہ پکی ہوئی کھجورے یہ تم پہ گرے گی تم اسے کھاؤ کہنے کے جی میں نے پڑھا ہے یہ سورہ مجھے میں نے کہا پڑھا ہے کہنے کے پڑھا میں نے کہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ریسرچ کر لیں شام میں وہ پیدا ہوئے دو ہزار سال کی کبھی بات ہے کھجورے جو پکتی ہیں یہ شدید گرمی کے موسم میں پکا کرتی ہیں دسمبر کی ایسی شدید سردی میں کھجورے کہاں پک گئی تھی یہ کیسے ہو گیا پہلے تو شکر ہے کہ کے دو ہزار سال میں موسم ہے کہ تحقیق آپ کریں نا موسم بدلے ہیں یا نہیں بدلے دلیل ہے اس بات کی کہ جو عیسائیوں کے فکے یہ کہتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے وہ سچ کہتے ہیں صلاح السلام کی پیدائش قرآن بتاتا ہے کہ ایسے موسم میں ہوئی ہے جو کھجوریں پکا سکتی ہیں اسی لیے تو کھجورے کی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ موجودہ ہے ہم پھر انہیں یہ بتاتے کہ اگر یہ موجودہ السلام کی پیدائش کی موجودہ تو معاوزے کے ذریعے جو ہستی وجود میں آئی ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا کو نہیں ہو سکتی نا کو مخلوق ہے تو بنیادی اکھڑ جاتی یہ سب چیزیں کیا ہیں دلائل پر مبنی اور یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس پہ کام نہ کیا ہو ایک کام اب تک مسلمانوں کے کرنے کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک تورات انجیل مجید اور قرآن کا تقابل نہیں ہوا قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان حاضر قرآن خود سے اللہ بنی اسرائیل قرآن فیصلہ کرتا ہے بیان کرتا ہے جو کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں سچائی پر اپنی باتیں قرآن بیان کرتا ہے کن کن چیزوں میں تو رات اور انجیل میں غلطیاں ہیں قرآن نے اس پر گرفت کی ہے قرآن کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلاح السلام کی شخصیت پر لگنے والے الزامات کو ہوتا اگر قرآن کی الزامات کی تصدیق نہ کرے تو رسول انبیاء علیہ السلام السلام مشکوک قرار پاتے ہیں جب خدا کے نمائندے مشکوک ہو گئے تو پھر دنیا میں دین کا وجود نہیں رہے گا یہ بھی چیز جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے قرآن لیے کا ایک لفظ لاتا ہے بس اب آپ خود سوچیں سب چیزوں کو ذہن سے نکال کے سوچیں اللہ نے کہا نے چھ دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ہم روامس کا بل اور ہم سکے نہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جس آدمی کو بھی مذہب پر اعتبار ہے وہ عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے کوئی بھی وہ بنیادی طور پہ جانتا ہے اگر کہ اللہ کی قدرت میں ہے تو یہ مانے گا کہ اللہ سکتا نہیں ہے اس کی کہنے کی کیا ضرورت پیش تھی کہ وہ وابستہ نہ مل لوگوں اور ہم تھکے نہیں آپ جب تو رات کو پڑھیں گے تو بالکل جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے بائبل اس کے پہلے دوسرے سطح پہ بھی آ جائے گا کہ چھ دن میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن اللہ نے آرام کیا یہ جو ہے نا آرام کیا اللہ نے تحدید کر دی بغیر کسی کو کچھ کہے تو رات دیکھو یہ کچھ نہیں بس خدا ایک بات کہتا محمد نا اور شہنشاہ ہے وہ کیوں ایکسپلین کرے اس بات کو کہ میں فلاں کا رد کر رہا ہوں تو فلاں کا نہیں کر رہی تو ہمارا کام ہے کہ ابھی تک اس امت میں جو مستقل کام ہونا چاہیے نہیں ہوا کہ کوئی اور انجیل کو بھی دقت نظر سے پڑھے اور پھر دیکھے قرآن ایک ایک لفظ جو لاتا ہے وہ کیسے لاتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا ہے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں اما کو دیکھا حسن اور حسین رضی اللہ عما کو خواب میں یہ امام ہے ان کا لفظ جو لائے ہیں نا امام اصل میں ابتدائی دور میں استعمال ہوتا تھا قائد کے معنی میں لیڈر کے معنی تفیل اس کی حقیقت تھی فضل وکر رضی اللہ کے لیے امامت کا لفظ آیا مطلب یہ کہ وہ لیڈر تھے قائد تھے اپنی قوم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ کے لیے الفاظ ایسے آئے تو اس کا مطلب یہی تھا امام حنیفا مالک شافی احمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ موزائی احمد اللہ سب کے متعلق امام کا جہاں لگتا تھا اس کے اتنا کا اچھا مطلب دوسری طرف سے لے جائیں تو وہاں امامت کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ ان کے نزدیک امامت جو ہے مسلمانوں کی جتنے بھی عقائد ہیں آپ تک اس پہ بحث آتی ہے کہ آپ تک ان کے عقائد کو اور مسلمانوں کے دین کو ان کی امپلیمنٹیشن اسلامک سوسائٹی میں کون کرے گا اہل تشریح حضرات پر موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امامت منسوس ہے خدا کی طرف سے طے شدہ ہے نقص ثابت ہے سب سے پہلے اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے سیدنا رضی اللہ عنہ سے ان سے خلافت سازش کے تحت چھینی گئی پھر حضرت حسن رضی اللہ سے دوسری امام پھر حسین رضی اللہ سے پھر ان کے بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اللہ اللہ علیہ ان کی ان کی امامت تھی پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام باپ کے رحمت اللہ تھے پھر امام جا کر پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سنت جماعت سوائے کی آگے باقی پوری امت اس کا احساس کرتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان حضرات سادات کی عزت احترام اپنی جگہ پہ لیکن مسلمانوں کی قیادت اللہ نے قرآن میں جو فیصلہ کر دیا وہ ہے کہ وہ شورا بہنا اور مسلمانوں کے کام جو ہیں وہ ان کے بامی مشورے سے پیپار ہو وہ کہتے ہیں ہر دور میں جو شورا ہے وہ فیصلہ کرے گی حتیٰ کے فکا کہتے ہیں امیر شدہ کتابیں شورا امیر کتابیں ہیں یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ شورا جو مرضی فیصلہ کرے ہم شورا کوئی تحصیل کر دیتے ہیں نہیں امیر شورا کے قابل شورا امیر کتابیں نہیں ہم لوگ شورا بہن اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی حکومت اور ان کا طرز عمل جو بھی زندگی میں ہے نافذ کرنا حکومت کا دین کو ان کی اپنی شعرا نافذ کرے گی جب یہ چیز آ گئی تو پہلی صدی سے ہی ہی بلکہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے کے کے انتقال بعد سے لے مسلمانوں نے عمل کیا ہمیشہ مشورہ ہوتا رہا پر مشورے کے ذریعے خلاف میں تحاتی نہیں ہیں سیدنا علی رضی اللہ تک کی خلافت جو تھی وہ شورا نہیں لیکن بات اتنی کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ کے زمانے میں شورا جو تھی وہ وہ وہ وہ بدلی صحابہ رضی اللہ پہ مشتمل حضرت عمر رضی اللہ شورا کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے اپنی وفات کے بعد چھ آدمیوں کے لیے منتخب کرنا دیا کہ یہ کمیٹی ہے شورا فیصلہ کر لو تم میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے اور فرمایا صاحب کو اگر خلافت ملے تو یقیناً اس کے اہل ہیں اور میں نے جو انہیں ہٹا دیا تھا کوفہ سے تو اس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں کوئی حرف نہ آئے وہ اور بات تھی اس وقت کے ہاں کا تقاضا تھا کہ میں نے ہٹا دیتا وغیرہ ان کی یہ اتنے حساس تھے مسلمانوں کے معاملے میں کہ جب ان کا خون شدید شروع ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے درد کی شدت سے تو وفات تو ہوئی اسی مرد میں فجر کے بعد اٹھا کر جب لائے گھر میں تو ان کی جگہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی جلدی جلدی نماز پڑھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ بیر مومنین کا کیا ہوگا بے ہوش ہو گئے ہیں تو ہم نے آپس میں بات کی کہ نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہوش آ گیا ان کا نماز کی بات کرتے ہو اللہ کی قسم میں اس سے تو پورا کر لوں گا وہ نہیں میں جانے دوں گا کہتے ہیں اس حق ہے ہے فرض نماز میں اس سے غافل نہیں ہوں لیکن کیا یہ یہی فرض رہ جو میرے ہزاروں فرائض ہیں جن کا میں امیر ہوں مسلمان کا اس کا کیا تک یہ فکر تھی کہ میرے پاس حکومت ہے اور مجھے مسلمانوں کا کام کرنا ہے کیا ہوگا ان کا یہ یہی فرض رہ گیا جس کی طرف تم مجھے متوجہ کر رہے ہو باقی فرائض کا کیا ہوگا یعنی جو عوام کے متعلق ہیں اسی لیے شورا میں انہوں نے یہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ کو شورا نے منتخب کیا حضرت عثمان رضی اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ کو بھی شورا نے منتخب کیا حضرت علی رضی اللہ پہلے کی جو بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے حقیقت ایسی نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ کی خلافت پر جو بات آئی نا تو بات تو انہوں نے خود کہی ہے یہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم میری خلافت کی بات کرتے ہو اس وقت دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج وہ علی کی خلافت پہ بحث نہ کی محسوس شورج لیکن شورا انہوں نے محفوظ کر دی تھی بدر والوں اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ کی جو جو, جو حکومت اور خلافت میں جو قائم ہوئی وہ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدری جو تھے ان کے حامی تھے کیونکہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد گنی گئی تھی کہ اب دنیا میں کتنے رہ گئے ہیں اور وہ وجہ یہ پیش آ گئی تھی گننے کی کہ حضرت الرحمان اتنے اور رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے ایس ہجری اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں کہا کہ میرے مال کا ایک بٹا تین حصہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا جائے بہت مال اللہ نے دیا اتنا مال دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں غالباً چھ سو ہوں غلے سے بھرے ہوئے آئے اور مدینہ منورہ کے تاجر ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں انہوں نے کہا کتنے میں لوگ انہوں نے پھر ایک گنا کہا دو گنا کہا عبد الرحمان نے اور کر دیا اللہ بھی اور عثمان رضی اللہ نے ایک موقع پہ ایسی کیا انہوں نے کہا مجھے دس گنا مل رہے انہوں نے کہا ہم سے بڑا تاثر کون ہے جو دس گنا آپ کو قیمت دے رہا ہے تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دوں گا اللہ نے دس گنا کا وعدہ کیا چھ سو اونٹ اور غلہ یہ کہنے کی بات ہے دل چاہیے اتنے بڑے کاموں کے لیے اور ایسا دل جو مال کی محبت سے کم سے کم یکسر پا ہو اور اللہ پر بھروسہ تو یہ عبد الرحمان کے اور رضی اللہ جو وصیت تھی تو صحابہ رضی اللہ گنے گئے اور ان میں جب مال تقسیم ہوا تو وہ سو آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں سے حصہ ملا سو آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی ہے چار برس کے بعد تو بیس کے قریب کا انتقال ہو گیا تھا اسی آدمی رہ گئے اور سب علی رضی اللہ کے ساتھ تھے تو یہ جو امامت کا لفظ آیا نا یہاں پہ کہ امام حسن اور امام حسین تو اس زمانے میں امامت کچھ اور چیز تھی اب یہ مستقل نظریہ آ گیا کہ امامت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے آخری امام دنیا سے غائب ہو گئے اب جب وہ آئیں گے تو پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوگا ان حضرات کا موقف ہے اور سنت والجماعت کہتے ہیں ایسا امامت کا کوئی نظریہ نہیں ہے حکمرانی کے لیے اللہ نے شورا کو ہمیں کہا ہے ہم کسی ایسی امامت کے نظریے کے قائل نہیں رہ گئے حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ امامت کا لفظ جو پہلے زمانے میں تھا وہ اسی طرح آتا کہ اپنے زمانے کے قائل حسن رضی اللہ عنہ متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان آزا اتنی سید میرا یہ بیٹا یہ تو آقا ہے سردار ہے اور اتنا زبردست دماغ کا یہ کہ موضوع اس وقت نہیں ہے بات اتنی کی بھی نہیں جا سکتی لیکن حضرت حسن رضی اللہ کا دماغ سیاسی اعتبار سے اپنے والد علی رضی اللہ سے بڑھ گیا ان کی تعریف ان کے فیصلے ان کی چیزیں آپ اگر کبھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدمی واقعی ایسے تھے کہ جیسے بچپن سے ہی خدا نے یہ شان نہیں دی تھی کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے خود سیدنا علی رضی اللہ اپنے والد سے اختلاف کہتے تھے یہ کام ایسے نہیں ایسے کریں ایسے نہیں ایسے کریں حضرت علی رضی اللہ کے پاس آئے اور کہنے کے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا سر ان کے اپنے ہاتھ سے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں کس چیز میں قتل کیا گیا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا دو خون کے پتنالے آسمان سے زمین کی طرف گرنے لگے مسلسل خون گرا تو جو جاننے والے تھے وہ ڈر گئے انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات انہوں سلید رفی السلام سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں حسن کیا کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا وہی کہہ رہا ہے جو تم بھی سن رہے اور میں بھی سن رہا ہوں حضرت حسن رضی اللہ کو بڑی بصیرت اللہ نے دی تھی اور یہ یہ ایسی چیزیں جو قرآن نے تھی اللہ نے فرمایا کہ داود اور اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اپنے حکمت سے نوازا تھا لیکن ایک موقع پہ کہا گیا پپا سلیمان سلیمان سمجھنے میں اپنے والد داؤد علیہ السلام سے آگے بڑھ گیا یہ ہوتا ہے تو خیر یہ تھی وہ چیز اب رہ گی ہمارے دور کی بات تو ہمارے دور میں یہ چیزیں متعین ہو گئی ہیں مطلب دیکھیے ہمارے دور میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو علیہ السلام ہم علیہ السلام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں صحابہ کا ذکر آتا ہے تو رضی اللہ ہم کہتے ہیں اسی طرح امامت کا ذکر آتا ہے تو امامت کا وہ نظریہ اب نہیں ہے جو پہلے تھا تو اس لیے اب کوئی آدمی اگر امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں محبوبہ عادق شافی احمد ابن احمد اللہ تو امامت اس نظریے میں البتہ کوئی شبہ ہو کہ یہ امامت کا نظریہ فروغ پائے گا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہمارے امام تھے اور آپ کی امام ہو ہو گیا آپ گیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے سیدھی بات حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ عنہ یوں بولنا چاہیے وہاں کے دن بے مکہ یہ تیسری بات بیان کر رہے ہیں جو آخری چیز ہے اس روحانیت کے معاملے میں پرماتے مکہ مکرمہ میں تھا کا کلمن جیسے دونوں نے مجھے قلم نے آج وقالا اور دونوں بولے قلم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے جو ہم آپ کو دے رہے تو یہ انہوں نے گویا خواب دیکھا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ قلم جو تھا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر وہ چلا ہے اور انہوں نے حجت اللہ جیسی عظیم کتاب لکھی اور بہت سی چیزیں لکھی بدقسمتی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں بھی چھپی ہیں بہت سی کتاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابھی ملتی نہیں ہے نہ پید ہیں لیکن لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ غائب ہو گئی ہوں گی ابھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو سترہ سو ساٹھ کے قریب تو انتقال ہوا ہے تو دو ڈھائی سو برس گزرے ہیں اس ڈھائی سو برس میں ہندوستان میں جو کتب خانے ہیں بہت بڑے بڑے کتب خانے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کتابیں یقیناً کہیں نہ کہیں ہوں لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہو جا کر کتابوں کو ڈھونڈے اور کتابوں کی فہرستیں دیکھے دیکھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں اب ہمارے یہاں جو ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں ہم کو یہ کافی موضوع لے لیتے ہیں اس پہ مطالعہ لکھا ڈاکٹریٹ کی صنعت مل گئی لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے پوری زندگی کھپانے کی ضرورت ہے اس سے ملتی جلتی ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے کہ شاید اگر اب قیامت آنی ہے تو اس وقت تک مسلمانوں کی کتابیں نہ چھپ سکتی صرف استنبول میں اس ترکی کے ایک شہر میں پانچ لاکھ سے زیادہ مخصوصات پڑھ پانچ لاکھ زیادہ مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں سے ڈیڑھ لاکھ کے قریب تو دکھتے ہیں ہمیں ترکی جانے کا جو موقع ملا تو ہم دیکھتے تھے طب طب کی کی کتابوں کو بیس بیس جلدوں میں کتاب ہے دس دس جلدوں میں طب کی کتاب ہے اور کون سے پڑھے کون مسلمان کو سمجھے وہ پھر جو بحث کرتے ہیں خون کی دورانی پہ دواؤں پہ غذاؤں پہ کس طرح علاج ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ انہیں لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کو اللہ نے اس فیلڈ میں یا ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ لیکن ہمارے ڈاکٹر ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں اور عربی میں بھی اس زمانے کی کلپنالوجی میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ ٹرم بھی کسی ڈاکٹر کو آتی ہو عربی بھی آتی ہو پھر زندگی بھی کھپا دے تب جا کر کہیں ان چیزوں کا یہ ایک شہر کا حال ہے جہاں پر پانچ لاکھ سے زیادہ قلمی کتابیں اب تک پڑھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے چھوئی بھی نہیں پر باقی ترکی ہے پورا کونیا میں ایسے کتب خانے ہیں ایران میں کتب خانے ہیں تقسیم ایران کا شہر ہے یہاں کتب خانے ہیں الجزائر میں ہیں کیروان اللہ نے پتہ کیا تھا وہاں کے باقی اسپین میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کتب خانے دیکھے ہیں جو اب تین مسلمان کے میڈر میں کتابیں ہیں لاکھوں کے حساب سے کلمی اس سے پڑھے ہیں کوئی پڑھنے والا ہے ایک آدمی اپنی زندگی میں فرض کر لیجیے دس کتابوں پہ کام کر لے گا کتنی کتابوں پہ کام کر لے گا ایڈٹ کرنا ہے ایک ایک چیز ایڈٹ کر کے جب کام میں میں لانی ہے تو ایک آدمی اپنی زندگی دس کتابوں پہ کام چلو سو پہ کام کر لے گا تو ہزار کے لیے دس آدمی چاہیے اور لاکھ کے لیے سو چاہیے اور کروڑ کتابوں کے لیے کتنے چاہیے اتنے کر اس نے اتنا کچھ مسلمانوں نے لکھا ہے اس لیے کہ یہ سارا ان کے عروج کا دور تھا یہ پچھلے تین سو چار سو برس کو نکال دیں اس سے پہلے علم تھا مسلمان کے پاس اور پھر شاید حیرت کی بات ہو انہوں نے جو ٹرانزیکشن پہ لکھا ہے کہ پیسے کیسے منتقل کرنے ہیں سور کی کیا کیا قسمیں ہیں آخر تجارت ہوتی تھی نا کوئی بھوکے تھوڑے ہی رہتے تھے ملکوں سے ملکوں تک چیزیں پہنچتی تھیں پیسے کیسے حوالہ ہوتا تھا کیسے جاتے تھے اس پہ مستقل کتاب ہے کہ پیسے کیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے کس کو کہا جائے گا ٹیکس کیسے لگے گی جہانگیر بادشاہ اپنی دوست میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں آج دوپہر کے کھانے میں بیٹھا تو کھانے میں انجیر آئی تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کل مصر سے چلی تھی اور آج تمہارے پاس پہنچی کیا ذریعہ مصر میں انجیل چلتی ہے اور چوبیس چھبیس گھنٹوں میں ہندوستان پہنچ جاتی ہے یہاں جو چیزیں وہ کہتا ہے فلاں جگہ بھیج رہے ہیں سائبیریا کا ذکر کرتا ہے کس کس علاقے کا میرے والد کو شوق تھا سفید ریچھ ہمارے یہاں ہونے چاہیے سفید چیتے ہونے چاہیے چیتے ریچھ نہیں چیتے اس نے ذکر کیا اور کہتا ہے کہ خدا کی قدرت کہ ننانوے چیتے ہوتے تو تمہار جاتا تھا والد کو اکبر کو بڑی خواہش تھی کہ سو ہونے چاہیے کسی طرح اور پھر جہانگیر جو لکھتا ہے کہ چیٹیں کیسے ہوتے ہیں ان کی نسلیں کیا ہوتی ہیں یہ چیز کیا ہے ان کی غذائیت کیا ہوتی ہے ہمارا وقت تو یورپ سے چھپ کے آئے تو پھر تو لوگ واہ واہ کریں یہ کمال کی بات ہے دیکھیں یورپین نے کتنی تحقیق کی ہے پہ لیپرڈ پہ کس کس چیز پہ اور بادشاہ ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں لکھتا ہے کہتا ہے کہ میں ان کی ان کی حرکتیں دیکھتا رہتا ہوں مشاہدہ کرتا ہوں پوچھتا ہوں میں نے آدمی کر رکھے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں اور پھر جو خوشی سے لکھتا ہے کہ آج سو چیتے ہو گئے سفید اور والد میرے زندہ ہوتے تو کیسے خوش ہوتے کہ وہ دیکھتے ان کے بیٹے نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں کیونکہ ہندوستان میں اس لیے ناقابل قدر ہیں اور یہی چیز وہ سکندر اعظم جب چلا تھا تو اس کے اساتذہ نے رستو نے اس سے کہا کہ کام جو کرنے کے ہم دیکھیے کہ دنیا میں جہاں جہاں جاؤ وہاں سے یہ جڑی بوٹیاں ہوں گی اس کی شکل اس کی گروتھ کیسے ہوتی ہے یہ سب چیزیں لکھ لینا مجھے بتانا کیونکہ میں اس دن پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو تاثر ہے مسلمان تو بس کچھ تھے ہی نہیں غلط بات ہے ابھی بھی جا کے دیکھو کہ جس کو ہم آج بینکنگ کہہ رہے ہیں میڈیشن کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے اس پہ لکھا ہے کام کیا ہے جسے ہم زراعت کہہ رہے ہیں اب مسلمانوں نے اس پہ لکھا ہے پہ ہر چیز پہ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں ہیں افراد نہیں ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں افراد اگر مل جائیں تو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ٹرانسلیشن مارکیٹ میں آئیں تو پتہ چلے کہ یہ قوم مسلمانوں کی ایسے جن تھے جنہوں نے کسی فیلڈ کو نہیں چھوڑا کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہر ایک چیز میں بحث کرتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ جب لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قلم عنایت فرمایا تو یہ اللہ کا خاص قدم تھا شاہ صاحب رحمت اللہ عرب اور اس قلم سے انہوں نے کام لیا ہے پھر انہوں نے یہ جب اللہ لکھی دیگر کتابیں لکھی اور چوتھی چیز شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اس کتاب کو لکھا ہے وہ خاص وہ خالص علمی مسئلہ ہے وہ ان شاء اللہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا